السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 5 میں خوش آمدید کہتا ہوں اس سے پہلے ہم چار انیشل لیکچرز میں کمپائلرز کے بارے میں کچھ انٹروڈکٹری مٹیریل کور کر چکے ہیں اور اس میں بات ہم نے یوں کی تھی کہ کمپائلر اٹ سیلف ایک پیس آف سافٹ ویئر ہے جو کہ کافی کمپلیکس ہوتا ہے اور اس کو بنانے کی خاطر جو اپروچ استعمال کی جاتی ہے وہ یہ کہ کمپائلر کو ہم فیزز میں یا اسٹیجز میں یا مے بی ایون ماڈیولس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں وہ ڈویژن ہم نے پہلے ڈسکس کی ٹو پاس کمپائلر کے حوالے سے جس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ یہ دو جو اسٹیجز ہیں اس کی پھر ہم نے تھوڑی سی تفصیل دیکھی فرنٹ اینڈ میں میں نے بات کی کہ وہاں پہ جنرلی اسکینر یا لیکسیکل انالیسز اور پارسنگ والی اسٹیج جو ہے امپلیمنٹ کی جاتی ہے بیک اینڈ کے حوالے سے گفتگو ہم اتنی تفصیل سے پہلے لیکچرز میں تو نہ کر پائے البتہ یہ میں نے ضرور انڈیکیٹ کیا کہ اس میں جو چند ایک امپورٹنٹ اسٹیجز ہیں ان میں instruction selection instruction scheduling register allocation اور اس کے علاوہ چند ایک اور بھی ہیں البتہ کمپلیکسٹی کے حوالے سے پھر بات یہ بھی ہوئی کہ جو کوڈ ہم نے جنریٹ کرنا ہے کمپائلر سے یعنی کہ آپ کا جو اوریجنل سی پلس پلس یا جاوا یا کسی اور لینگویج میں جو پروگرام ہے اس کو ہم ایونچولی چاہتے ہیں کہ مشین یا اسمبلی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں لیکن وہاں پہ ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا تھا یہ خواہش بھی تھی کہ کوڈ جو جنریٹ ہو وہ آپٹیمم یا افیشینٹ بھی ہو اور اسپیس کے حوالے سے کمپیکٹ بھی ہو اب یہ جو بات آئی کہ افیشنسی اور اسپیس یوٹیلائزیشن یہاں پہ بات یہ نکل رہی تھی کہ صرف فرنٹ اینڈ یہ نہیں کر سکتا صرف بیک اینڈ یہ نہیں کر سکتا بلکہ میں نے وہاں پہ انڈیکیٹ کیا کہ جنرلی کمپائلر جو ایکچولی بنائے جاتے ہیں اس میں تین سٹیجز آ جاتی ہیں اور درمیان والی سٹیج آپٹمائزیشن یا آپٹمائزر کہلاتی ہے آپٹمائزر جو ہے وہ کوڈ کے اوپر ٹرانسفارمیشن کرتا ہے اس میں کئی ایڈیمس کئی اسٹریٹجیز کئی الگریدمس استعمال کیے جاتے ہیں خیر یہ اب وہ باتیں ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ شاء بکیا کورس کے لیکچرز میں کور کریں گے لیکن ارادہ یہ تھا کہ شروع سے جو اسکوپ آف ورک ہے ایک کمپائلر رائٹر کے حوالے سے یا کمپائلر نے کرنا کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیں اس کا ایک جائزہ لے لیں اور پھر ہم تفصیل ایک ایک سٹیج کو اس کورس میں کور کریں گے ہاں یہ میں کہتا چلوں کہ ایک کورس میں خاص طور پہ ایک انٹروڈکٹری کورس میں ہم ساری کاروائی مکمل نہیں کر سکتے کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ ہم اس کورس میں کریں گے بقیہ ٹاپکس جو ہیں وہ ہمیں کسی ہائر لیول یا maybe even graduate level course میں ڈسکس کرنی پڑیں گی اچھا اب آپ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹیجز تو آئیڈینٹیفائی کر لی اب ہم ان اسٹیجز کو انڈیویجولی لے کے کور کریں گے ان کو ان ڈیپتھ کور کریں گے اور کوریج میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف تھیوریٹیکل ڈسکشن کریں یا جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تفصیل گفتگو کریں بلکہ اس کورس میں اور ایونچولی دیکھا جائے پروفیشنلی بھی آپ نے یہ کمپائلر بنانا ہے اس کورس میں بھی ایک پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے جس میں آپ ایک فل فلیج کمپائلر بنائیں گے جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ وہ جو ایشوز وہ ساری تھیئری وہ الگریدمس وہ کیا ہیں ان کو پھر امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں تو امپلیمنٹیشن ہمیں اس کورس میں بھی درکار ہے جس کی خاطر پھر ہم تفصیل گفتگو اس جانب بھی لے کے جائیں گے کہ بھائی اچھا تھیئری تو پڑھ لی دیکھ لی ڈسکس بھی کر لی اب ذرا اس کو امپلیمنٹ بھی کرو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی کئی الگمس اور ایشوز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ اسی کورس میں پروجیکٹس کے حوالے سے آپ یہ چیزیں ایکچولی امپلیمنٹ کریں اور اس سے آپ کو مکمل اندازہ یا کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ جو کمپائلر آپ کمرشلی استعمال کرتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں تو آئیے اب ہم یہ جو کمپائلر کے ٹاپکس ہیں ان کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور جو ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں آج اور آئندہ چند لیکچرز میں بھی اس کو کور کرتے رہیں گے وہ ہے فرنٹ اینڈ کا اسکینر یا لیکسیکل انالیسز والا فیز یا وہ اسٹیج اس کو میں نے topic wise major topic wise lexical analysis کہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں صرف وہ جو ٹوکنز والی بات ہے وہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو تھیوریٹیکل ایشوز ہیں وہ بھی ایسے ہیں جن کو ہم کور کر لیں تو مناسب بات ہوگی تو آئیے اب لیکسیکل انالیسز کیا ہے اس کی خاطر ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کی جانب چلتے ہیں پہلے آپ ذرا فرنٹ اینڈ کی جو سٹیجز تھی ان کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے یہاں پہ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اس کے جنرلی دو حصے ہوتے ہیں اسکینر جس کو لیکسیکل انالائزر بھی کہتے ہیں اور پارسر آپ کا سورس پروگرام جو سی یا جاوا یا سی پلس پلس یا سی شارپ یا جو بھی آپ لینگویج پروگرامنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ پروگرام لکھ کے ایک فائل میں جنرلی ڈالتے ہیں اور وہ فائل آپ کمپائلر کے حوالے کرتے ہیں کمپائلر انٹرنلی اس کو اپنے اسکینر یا لیکسیکل اینالائزر کے حوالے کرے گا جہاں سے پھر ٹوکنس نکلیں گے اور وہ ایونچولی پارسر میں جائیں گے جو کہ ایک انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جنریٹ کرے گا اور اگر ان دونوں اسٹیجز میں کچھ ایررز ہیں تو وہ آپ کو ایررز کی صورت میں نظر آئیں گے یہ سنٹیکس ایررز بھی ہو سکتے ہیں اور اور قسم کے ایررز بھی تو جو فرنٹ اینڈ ہے اس میں اب یہ دیکھ لیجئے کہ output of lexical analysis یعنی کہ یہ scanning stage is a stream of tokens یعنی کہ جیسے آپ پانی کا پائپ سمجھے اس میں سے اسٹریم آنی شروع ہو جاتی ہے ٹوکنس کی اب اس چیز کا مطلب کیا ہے اپنی لینگویج پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے دیکھ لیجیے میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سی یا سی پلس پلس کی ایف ایل اسٹیٹمنٹ آپ کو دکھائی ہے جہاں پہ if I is equal to J یہ بولین کمپیریزن ہے میں زی کو زیرو اسائن کر رہا ہوں ایلس میں زی کو ون اسائن کر رہا ہوں یہ پورا مکمل پروگرام تو نہیں لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں اس طرح کے کانسٹرکٹس ہوتے ہیں ایف وائل لوپنگ اسٹرکچرز اور پروسیجرز بقیہ جو بھی چیزیں آپ نے لینگویجز میں کور کی ہیں اب فرض کریں کہ جو سورس پروگرام تھا اس میں یہ اسٹیٹمنٹ موجود تھی اس کو میں نے کمپائلر کے حوالے کیا تو دیکھیے کمپائلر اس کو کیا سمجھتا ہے اس کے نزدیک پہلی بات کہ ان پٹ جو ہے is just a sequence of characters اور نیچے اب میں نے یہ کیریکٹرز اس طرح دکھائے ہیں جیسے کہ وہ ایک ارے میں ہیں جس میں دیکھیے ایف کا آئی ایک ایلیمنٹ ہے اس کا ایف کیریکٹر ایک ایلیمنٹ ہے اس کے بعد پرنتھسیز کی بات آئی پھر میں نے یہ ایک نوٹیشن استعمال کی ہے کہ اگر آپ دوبارہ اس کوڈ پہ نظر دہرائیں تو یہاں پہ اسپیس ہے یعنی کہ یہ جو کرلی اوپن پرنتھسیز ہے اس کے بعد اسپیس ہے جو کہ یہاں پہ اس طرح تو نہیں نظر آ رہی کہ جیسے کوئی کیریکٹر ہے لیکن جو آئے ہے اس کی پوزیشن سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ موسٹ لائکلی یہاں پہ اسپیس ہے اور اسی طرح آئے کے بعد بھی اسپیس ہے پھر ایکول ایکول سائن ہے پھر اسپیس ہے اور پھر اگر آپ یہیں پہ اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ ہم زی ایکول زیرو کو اگلی لائن پہ ڈال رہے ہیں تو اف والی لائن کے آخر میں ایک اینڈ آف لائن مارکر کہہ لیں یا کیریکٹر کہہ لیں وہ موجود ہے اور اب اگر واپس آپ اس سلائڈ پہ آ جائیں تو یہاں پہ اب میں نے اس طرح انڈیکیٹ کیا ہے کہ ایف کی جو آئی اور ایف اور اس کے بعد پرنتھسیز اور پھر یہ جو بیک سلیش بی ہے یہ نوٹیشن میں اس طرح استعمال کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بلینک ہے پھر آئی ہے پھر بلینک ہے پھر دو ایکول سائنس ہیں پھر بلینک پھر جے پھر یہ نیو لائن کیریکٹر اور پھر یہ جو بیک سلیش ٹی ہے یہ میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ شاید آپ نے سورس کوڈ میں ٹیبز استعمال کیے ہیں تو یہ وہ ان پٹ ہے جو کہ سیکوینس آف کیریکٹرز اب بن گئی اچھا یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات کہ یہ سیکوینس آف کیریکٹرس جو ہیں ایونچولی کمپائلر کیسے حاصل کرے گا میرا خیال ہے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جنرلی آپ اپنا پروگرام کسی آئی ڈی ای میں ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کسی فائل میں سیو کر لیتے ہیں اور وہ فائل جو ہے آپ کمپائلر کے حوالے کرتے ہیں کمپائلر بھی اٹ سیلف ایک پروگرام ہوگا سی میں سی پلس پلس میں یا کسی اور لینگویج میں تو وہ اس فائل کو اوپن کرے گا اور اس سے وہ ریڈ کیریکٹر یا ریڈ لائن یا جو بھی فائل آئے اور روٹینس ہیں ان کو استعمال کر کے وہ آپ کا سورس کوڈ جو ہے اس کو کسی انٹرنل ارے میں لوڈ کر رہے کر لے گا اس کی انٹرنل ریپرزینٹیشن جہاں تک آپ کا تعلق ہے ایز اے پروگرامر اب آپ کو اتنا اس سے نہیں ہے لیکن یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ جنرلی آپ اپنی فائل جو ہے اس کو ایس کی کیریکٹر سیٹ میں سیو کرتے ہیں اور یہی فائل اب آپ کمپائلر کے پاس بھجوائیں گے اور وہ اس کو انٹرنلی کسی ارے میں لوڈ کرے گا اب یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایونچولی آپ نے بھی لیکسیکل انالیسز کرنے ہیں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی تفصیل میں بتاتا جا رہا ہوں کہ بعد میں جب آپ پروگرامنگ کریں گے تو ذہن میں یہ بات رہے کہ جو فائل آپ کو دی جائے گی آپ کے لکھے ہوئے کمپائلر کو اس کو آپ کو اوپن کرنا پڑے گا اور وہ جو روٹینس ہیں سی یا سی پلس پلس کی اگر آپ سی پلس پلس میں یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو استعمال کرنی پڑے گی خیر اب چلتے ہیں کہ یہ ان پٹ جو ان پٹ کیریکٹرس ہیں اسٹریم ان کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے اور کیا ہوتا ہے یہاں پہ گول جو ہے جیسے کہ سلائڈ میں میں نے دکھایا ہے یا لیکسیکل انالیس کا جو گول ہے وہ یہ کہ partition input into substrings یاد ہے میں نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا ورڈس اور بعد میں پھر ٹوکنس کی جانب گئے تھے لیکن فی الحال اسٹیس کو اب بالکل اس کے جو لو لیول ڈیٹیل کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ان پٹ اسٹرنگ ہے میرے پاس اس کیس میں یہ ایف اور اس کے بعد پرس اس کو میں نے سب اسٹرنگس میں ڈیفائن کرنا ہے ڈیوائڈ کرنا ہے سب اسٹرنگ کی ڈیفینیشن کہ آپ کے پاس ایک لمبا اسٹرنگ ہے اس کے کچھ حصہ آپ لے لیتے ہیں میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے میں ورڈز بناؤں گا یا بلینک سیپریٹڈ میں سب اسٹرنگس نکالوں گا سمپلی یہ کہ میں اس کے سب اسٹرنگس بناؤں گا اور اگر میں یہ بنا پاتا ہوں تو پھر ان کو میں کلاسیفائی کروں گا جیسے کہ یہ میں نے لکھا ہے classify them according to their role یہ رول اب اس لینگویج میں اس کا رول ڈیفائنڈ ہے کہ وہ سب اسٹرنگس جو ہیں وہ کیا ہیں اور میرے خیال آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اس ایگزامپل میں وہ سب اسٹرنگس کیا ہیں اور ان کا رول کیا ہے رول کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو جو کہ جنرل ہے یا جنیرک ہے کہ token is a syntactic category یہاں پہ اصل میں آپ نے جو لینگویجز اٹھامیٹا میں یا دوسری جگہ کور کی ہوں گی یا language theory not necessarily computer language بلکہ لینگویجز وہاں پہ آپ نے لفظ سنا ہوگا سنٹیکس بلکہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پروگرام میں سنٹیکس ایررز ہیں یہ جو ٹوکن ہم بنائیں گے یہ اصل میں ایک سنٹیکٹک کیٹیگری ہے اور اس کی مثال میں نے اس طرح آپ کو دکھائی ہے کہ آپ ایک نیچرل لینگویج جیسے کہ انگلش ہے اس کا ایک فکرہ لیں ہی روٹ دا پروگرام اس میں ورڈس کہہ لیں یا سب اسٹرنگس کیا ہیں ہی روٹ دا پروگرام یہ آپ فوراً پہچان جاتے ہیں اب اگر یہی اسکیم میں پروگرامنگ لینگویج میں استعمال کروں جو کہ ایک لحاظ سے ہم انگلش لائک ہی چیز استعمال کرتے ہیں اور میں نے یہ جو اف اسٹیٹمنٹ ذرا ڈفرنٹ پیش کی ہے کہ if B equals 0 A is assigned B اب آپ اس اسٹیٹمنٹ کو اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں لیکن جہاں تک سنتیکٹک کیٹیگریز کا تعلق ہے اس میں سب سے پہلے کہ وہ ورڈز کیا ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ اف ایک ورڈ ہے پرنتھسیز ایک ورڈ ہے اب دیکھیے یہاں پہ ورڈ کا وہ مطلب نہیں جو کہ انگلش یا اردو یا کسی ایسی جو ہیومن لینگویجز ہیں ان میں ہے بلکہ یہاں پہ ورڈ جو ہیں وہ ایک پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے ہیں ایف ہے پرنتھسیز ہے بی ہے اس کے بعد یہ دونوں ایکول سائنس کو میں نے اکٹھا کر دیا پھر زیرو ہے پھر کلوزنگ پرنتھسیز اے اور ایکول سائن جس کو میں اصل میں بعد میں اسائنمنٹ آپریٹر کہوں گا اور پھر بی یہ تو ہوئی بات کہ ہم ان پٹ اسٹریم کو بریک کیسے کرتے ہیں یا یہ کہ ہمارا وہاں پہ گول کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بریک کر کے اصل میں کرنا کیا ہے کرنا ہم نے یہ ہے کہ ان پٹ اسٹریم سے ہم سب اسٹرنگس یا جن کو ہم ورڈز بھی کہہ رہے ہیں ان کو نکالیں گے اور بعد میں ہم ان کو کلاسیفائی کریں گے ان کے رول کی بنا پہ یہ کلاسیفکیشن میرے خیال میں آپ انگریزی میں بھی اردو میں بھی جو نیچرل لینگویجز ہیں ان میں بھی جانتے ہیں اور پروگرامنگ لینگویجز میں بھی جانتے ہیں پروگرامنگ لینگویجز کے حوالے سے جنرلی سنٹیکس میں کیا چیز کور کی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہی کورس میں آپ نے سنٹیکس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ جب آپ ایک سی میں یا جاوا اسکرپٹ میں یا سی پلس پلس میں پروگرام لکھتے ہیں تو آپ کو ایک سنٹیکس فالو کرنا پڑتا ہے اور وہ سنٹیکس یہ کہ اگر آپ نے ایک پروسیجر لکھنا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ فنکشن یا پروسیجر اس کی آپ ٹائپ ڈکلیئر کرتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک نام ہوتا ہے پھر آرگیومنٹ لسٹ ہوتی ہے پھر اوپن کرلی بریس پھر ڈیکلریشنز جنرلی اور اس کے بعد ایکسیکیوریبل اسٹیٹمنٹس اور پھر کلوزنگ کرلی بریس آ جاتی ہے اس کے فردر جو حصے ہیں کہ آرگیومنٹ لسٹ جو ہے وہ کیا ہے اس میں آرگیومنٹس ہوتی ہیں جس میں ایک آرگیومنٹ کی ٹائپ اور اس کا جو لوکل ویریبل نیم ہوگا جو اسٹیک پہ بنتا ہے وہ کیا ہوگا پھر ڈیکلریشن کا سنٹیکس کہ وہاں پہ اگر سی یا سی پلس پلس کو آپ لیں تو اس میں آپ type followed by list of variables for example int I comma J comma K اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئی جے کے ہیں ان کو آپ انٹرجرس کے طور پہ استعمال کریں گے یا جو اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ انٹرجر ویلیوز رکھیں گے وہ انٹرجر ویلیوز جو ہیں وہ آپ کے پروگرام میں استعمال ہوں گی اسی طرح فلورس یا کیریکٹرز یا اسٹرنگ یا اور جو ڈیٹا ٹائپس آپ ڈیفائن کرتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں ڈیکلریشنس میں ڈیکلریشن کے بعد کنٹرول فلو جنرلی یا اسائنمنٹ آ جاتی ہے اسائنمنٹ سے آپ شروع کرتے ہیں کہ وہ ایک بیسک ایکسیبل اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد اف اسٹیٹمنٹ آپ کو آپ نے ڈسکس کیا کہ یہ کنٹرول فلو ہے وائل ہے فور لوپس ہیں پروسیجر کالس ہیں اور بقیہ یہ جو کانسٹرکٹس ہیں لیکن ان کو ایک لکھنے کا انداز ہے جو کہ آپ نے پروگرامنگ لینگویج میں سیکھا اور جب آپ نے پروگرامنگ کی اور اس میں غلطیاں ہوتی تھیں تو کمپائلر جنرلی آپ کو بتاتا تھا کہ بھئی یہ تم نے سینٹیکس جو اف اسٹیٹمنٹ کا یہ ٹھیک طرح یہاں پہ نہیں استعمال کیا اب کمپائلر کے حوالے سے آپ سوچئے کہ وہ یہ سینٹیکس کیسے ڈسکور کرتا ہے اب یہ تفصیل تو ہم یعنی کہ اس لیکچر اور بقیہ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے لیکن جو بات شروع میں ہی ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان پٹ اسٹریم کو لے کے ہمیں پہلے اس کے سب اسٹرنگس بنانے پڑیں گے اور پھر ان کی کیٹیگریز ہم چیک کریں گے اور اگر انہی میں ہمیں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو چلو یہی ہم رپورٹ کر دیں گے البتہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ صرف لیکسیکل انالیسز میں نہیں حل ہوتا یہ سنٹیکس ایررز اور بقیہ جو ایررز ہیں اس میں پارسر کا بھی رول ہے اور بعد میں دوسری اسٹیجز کا بھی رول ہے تو یہاں پہ اب ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اسکینر کو اگر کوئی انلیگل کیریکٹر نظر آئے فار ایگزامپل آپ اپنے سی پروگرام میں کوئی ایسا کیریکٹر ڈال دیتے ہیں فار ایگزامپل سمجھیے کہ آپ نے ایس کی کیریکٹر سیٹ کا کوئی ایسا کیریکٹر ڈالا جو کہ کمپائلر یا اس کیس میں لیکسیکل اینالائزر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی لینگویج یا سی پلس پلس میں یہ تو کیریکٹر استعمال ہی نہیں ہوتا یہ تم نے اپنی سورس فائل میں کیوں استعمال کیا ہے وہ یہیں آپ کو بتا دے گا کہ یہ کیریکٹر جو ہے یہ اس لینگویج میں استعمال نہیں ہو سکتا اب آئیے ذرا تفصیل کی جانب کہ سنٹیکٹک کیٹیگریز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور یہ جانی پہچانی بات ہے فار ایگزامپل لینگویجز میں اور صرف سی نہیں یا سی پلس پلس نہیں بقیہ لینگویجز میں بھی سنٹیکٹک کیٹیگری آئیڈینٹیفائرس کی ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ جانتے ہوں گے کہ آئیڈینٹیفائرس جو ہیں یا جن کو ویریبل نیمز بھی کہا جاتا ہے ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اور وہ یہ کہ ٹپکلی آپ لیٹرز اور ڈیجٹس نمبرز جو ہیں اور انڈر اسکور بھی سم ٹائمز استعمال کرتے ہیں لیکن شرط یہ کہ پہلا کیریکٹر جو ہے وہ ایک الفابیٹ ہو یعنی کہ اے تھرو زی کیپٹل یا لوور کیس میں اور اس کے بعد آپ لیٹرز اور ڈیجٹس یا انڈر اسکور استعمال کر سکتے ہیں ہاں انڈر اسکور آپ سیپ میں فار ایگزامپل شروع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے مثالیں آپ کو دکھائی ہیں کہ X Y eleven max size البتہ کچھ جو آئیڈینٹیفائر یا ویریبل نیمس کے رولس فالو کرنے والے ورڈس ہیں یعنی, یعنی اس کیس میں ایف ایلس وائل فور یا اگر آپ سی پلس پلس کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں پھر وہ جو انٹ فلوٹ وائڈ نیو یہ جو ساری لفظ ہیں ورڈس ہیں اب ان کو اب میں فوری طور پہ کی ورڈز نہیں کہہ رہا یہ ہیں تو سنٹیکٹکلی ورڈس ہی ان کو ہم ایک خاص حیثیت دیتے ہیں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایز اے پروگرامر ان کو ویریبل نیمز کے طور پہ استعمال یا آئیڈینٹیفائرس کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسپیشل آئیڈینٹیفائرز ہیں جن کو رول کی بنا پہ اصل میں لوپنگ اسٹرکچرز یا دوسرے جو کیٹیگریز ہیں کنٹرول uh, اسٹرکچرز کی یا پروگرامنگ اسٹرکچرز کی ان میں استعمال کیا جاتا ہے آگے چلے تو انٹرجرز اب انٹرجرز جنرلی ہول نمبرز ہوتے ہیں نیگیٹو اور پازیٹیو بھی اور ان کا سائز بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں for example two one thousand minus forty four یا یہ جو نوٹیشن ہے فائیو ایل کہ فائیو جو ہے وہ لانگ ہوگا تو اگر فرض کریں انٹرجرس جو ہیں وہ سکسٹین بٹ میں ریپرزینٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھرٹی ٹو بٹ میں کرو یا اگر وہ تھرٹی ٹو بٹ میں ہو رہے ہیں تو اس کو سکسٹی فور بٹ میں ریپرزینٹ کرو جس سے وہ انٹرجر سائز جو ہے منیمم اور میکسیمم جو رینج ہے وہ بڑھ جائے گی اسی طرح فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس جس میں وہ ڈیسیمل پارٹ آ جاتا ہے 2.0 point e to the E to five جو یہ اب سائنٹیفک نوٹیشن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اسپیشل سمبلس آپ جانتے ہیں لینگویجز میں ہوتے ہیں پرنتھسیز پلس مائنس جو کہ آپریٹرس ہیں ڈویژن پرنتھسیز جنرلی گروپنگ یا کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے less than sign equal than sign double equal یہ اب وہ بولین آپریٹرز آ گئے ہیں اس کے علاوہ پھر اسٹرنگز یہاں پہ اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اب آپ وہ ڈیٹا اسٹرکچرس کی طرف کچھ چلے گئے لیکن اسٹرنگز آپ جانتے ہوں گے کہ لینگویجز میں جنرلی بلٹین ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے ارے کی جانب ارے کی طرح کہ انٹر ایکس یہ جو ڈبل کورس میں میں نے ڈالی ہیں ویلیوز کیریکٹرس ڈالے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹرنگس ہیں اچھا یہ تو ہے اب ٹاسک کہ ہم نے ان پٹ اسٹریم کو لینا ہے اس کو ہم نے سب اسٹرنگس میں ڈیوائڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ چیک کرنا ہے کہ وہ ورڈس کیا ہیں ان کی سنٹیکٹک کیٹیگری کیا ہے اور ایونچلی اس کا رول کیا ہے اس لفظ کا اب جہاں تک ورڈس کا تعلق ہے ان کو بریک کرنے کا تعلق ہے کہ بھئی وہ آئیڈینٹیفائر ہے وہ انٹیجر ہے وہ فلوٹ ہے وہ اسٹرنگ ہے وہ کیا ہے ٹپکلی یہ جو ذمہ داری ہے یہ آپ اسکینر کو دیتے ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ان پٹ اسٹریم کو بریک کر کے جو سب اسٹرنگ تمہیں ملے ہیں اس میں سے سب سے پہلا جو سب اسٹرنگ ہے وہ کیا ہے کیا وہ آئیڈینٹیفائر ہے کیا وہ انٹیجر ہے کیا وہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے کیا وہ اسٹرنگ ہے یا یہ جو اسپیشل کیریکٹرس ہیں بریسز یا پروینتھسیز یا پلس یا مائنس جہاں تک رول کا تعلق ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سنٹیکس انالیسز یا یہ جو لیکسیکل انالیسز ہے اس میں ہم ڈسائڈ نہیں کرتے رول جو ہے اس ورڈ کا وہ جنرلی پارسر ڈسائڈ کرتا ہے کہ یہ اف وائل وغیرہ جو ہیں یہ کیا چیزیں ہیں اور وہاں پہ پھر صورت حال اصل میں ذرا زیادہ مشکل تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ ذمہ داری ذرا سی بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ صرف اب آپ سنٹیکس کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ان کا رول دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ان ٹوکنز کو کمبائن کر کے دیکھیں گے کہ کیا یہ پورا سینٹینس بنتا ہے اس لینگویج میں جس کے لیے ہم یہ کاروائی کر رہے ہیں جنرلی آپ سمجھے تو یہ ہم ٹرانسلیشن بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ سوچیں کہ میں انگریزی کا ایک فکرہ اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو کچھ ذہنی طور پہ بھی آپ ایسی ہی کاروائی کرتے ہیں کہ انگلش کے فکرے کو آپ بریک کرتے ہیں اور ان کی کیٹیگریز دیکھتے ہیں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں لیکن یہ جو بریکنگ والا معاملہ ہے یہ آپ ضرور کرتے ہیں اب جو ہماری ذمہ داری ہے اس کورس میں وہ یہ کہ ہم نے یہ اسکینر بنانا ہے یعنی کہ ہم اس کو ایکچولی امپلیمنٹ بھی کریں گے تو اس حوالے سے یہ جو کاروائی ہے یہ کیسے کی جائے یعنی کہ ایک لیکسیکل انالیسس ٹول یا اسٹیج یا ایک اسکینر کیسے بناتے ہیں تو آئیے اب اس جانب چلتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ فکرہ یا ٹائٹل استعمال کیا ہے ایڈ ہاک لیکسر لیکسر یا اسکینر مطلب یہ کہ یہ وہ حصہ یہ وہ ماڈول کمپائلر کا جو کہ ہمارے لیے اسکیننگ یا لیکسیکل انالیسس کرے گا اور یہ جو لفظ اینڈ ہاک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی فارمل تھیری تو شاید استعمال نہ کریں بس کچھ جو ہم نے گر سیکھے ہیں کچھ الگریدم کچھ پروگرامنگ ٹرکس جو ہم نے یا پروگرامنگ جو ہم نے کی ہوئی ہے ارلیئر وہ جو چیزیں ہم جانتے ہیں ان کو استعمال کر کے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے we will hand write to generate tokens یعنی کہ ہم جو پروگرام لکھیں گے جو کہ ایک لیکسیکل اینالائزر کے طور پہ کام کرے گا ایک یہ کہ ہم وہ ہاتھ سے لکھیں گے یعنی کہ ہم وہ کوڈ جو ہے وہ خود ٹائپ کریں گے اور آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں احساس ہوگا کہ یہ ہینڈ رائٹنگ والا معاملہ کیا ہے اور یہ جو ہمارا ہینڈ ریٹن پروگرام جو کہ میں نے خود لیٹ سے لکھا یا آپ نے لکھا وہ ان پٹ اسٹریم لے کے اس سے ٹوکنس بنائے گا اور وہ اس طرح کام کرے گا کہ partition the input string by reading left to right recognising one token at a time یہ وہ اسٹریٹجی ہوگی پروگرامنگ وائز کہ ہم جو پروگرام لکھیں گے وہ ان پٹ اسٹریم کو لے کے یعنی کہ وہ آپ کے جو سورس فائل ہے اس کو لے کے اس کا ایک ایک کیریکٹر لیفٹ سے رائٹ پڑھے گا اور کیریکٹرس کو پڑھتے پڑھتے وہ کوشش کرے گا کہ ایک ٹوکن ایٹ اے ٹائم وہ ریکگنائز کر لے اچھا یہاں پہ جب آپ پروگرامنگ کے کی اسٹیج پہ جائیں گے تو وہاں پہ نظر یہ آئے گا کہ ہمیں شاید ٹوکن ڈسائڈ کرنے کے لیے کیریکٹرس جو آگے آ رہے ہیں ان کو دیکھنا پڑے اور یہاں پہ اب یہ لک ہیڈ والی بات ہے کہ the lookahead will be required to decide where one token end the next token begins اب لگے ہاتھوں ہم سیدھی چھلانگ مارتے ہیں کہ بھئی یہ ہاتھ سے ٹوکن یا یہ جو ٹوکنائزر کہہ لیں یا لیکسر کہہ لیں یا اسکینر جو ہے یہ کیسے ہم ڈیولپ کریں گے تو چلیے اب سیدھا ہم پروگرامنگ کی جانب چلتے ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ کہا ہے کہ فرض کریں ہم ایک لیکسر کلاس بناتے ہیں یعنی کہ اس آبجیکٹ جو اس کلاس کے جو بنیں گے ان میں یہ ابلٹی ہوگی کہ اس کو آپ اگر ان پٹ اسٹریم دیں تو وہ اس کے ٹوکنس بنا کے آپ کو دے گا تو اب ہم پروگرامنگ کے حوالے سے کلاس بناتے ہیں جس کا میں نے نام لیکسر رکھا ہے آپ اس کا نام اور بھی رکھ لیں ٹپکلی لیکسر استعمال ہوتا ہے یا اسکینر کلاس کی جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر اس کا ایک لوکل ویریبل ہے جس کو میں نے فی الحال پبلک یا پرائیویٹ تو نہیں کہا وہ ایک لحاظ سے پھر پروگرامنگ ڈیٹیلس ہیں یہ آپ فیصلہ بعد میں کر سکتے ہیں جنرلی یہ ان پٹ اسٹریم جو ہے یہ پرائیویٹ ویریبل ہوگی یہ input stream itself جو ہے یہ سی پلس پلس کا یا ایک کلاس ہے جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں آئی او کے لیے اس کا ایک ویریبل میں نے لوکل ڈکلیئر کیا اس کے بعد میں ایک کیریکٹر ویریبل بنا رہا ہوں اس کا نام میں نے نیکسٹ رکھا ہے اور ایک کامنٹ میں میں نے لکھا ہے کہ اس کو میں ایز اے لک ہیڈ استعمال کروں گا یہ آپ ابھی دیکھیں گے اس کے بعد اس کلاس کا کنسٹرکٹر آیا جس کو جو بھی اس کلاس کا آبجیکٹ بنائے گا وہ ایک ان پٹ اسٹریم ویریبل پاس کرے گا اور اس کا مطلب جنرلی یہ ہے کہ جو بھی اس کلاس کا آبجیکٹ بنائے گا اس نے پہلے سے انتظام کیا ہوگا کہ جو بھی فائل جس پہ وہ سورس پروگرام ہے اس کو اوپن کرو اس کی ایک ان پٹ اسٹریم بناؤ یا ایک آبجیکٹ بناؤ اور وہ آبجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ پاس کر دو جو کہ میں نے یہاں پہ انڈر اسکور ایس میں ریسیو کیا اور کنسٹرکٹر میں میں دیکھیے کہ جو میرا اپنا ایک ایٹریبیوٹ ایس ہے جو میرا اپنا پبلک یا پرائیویٹ ویریبل ہے اس میں میں اس کو بچا لیتا ہوں اور فوری طور پہ دیکھیے ایک ایکسیکیوربل اسٹیٹمنٹ اور کہ یہ جو نیکسٹ کیریکٹر ہے اس میں میں یہ جو ایس اسٹریم ہے جس جو کہ پوائنٹ کر رہی ہے اس سورس فائل کی جانب اس کا میں پہلا کیریکٹر ریڈ کر کے اس نیکسٹ ویریبل میں میں ڈال لوں گا اچھا یہاں پہ وہ پروگرامنگ ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھنے میں کوئی خاص دقت نہیں ہونی چاہیے پروگرامنگ کے حوالے سے یہ بڑے سمپل سے کانسٹرکٹ ہیں لیکن ذہنی طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ پریپریشن کے حوالے سے یہ جو لیکسر کلاس ہے جب اس کا کوئی آبجیکٹ بنے گا تو کنسٹرکٹر میں ہم دو چیزیں کریں گے کہ وہ ان پٹ اسٹریم جو کہ ایونچولی مے بی کسی فائل کو پوائنٹ کرتی ہے یا مے بی کہیں اور سے بھی بائی دا وے آ سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ فائل سے ڈیٹا آ رہا ہو وہ کسی نیٹورک سورس uh, سے بھی آ سکتا ہے یا کوئی اور سورس جہاں تک اس لیکسر کلاس کا تعلق ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے اس کو بس ان پٹ اسٹریم چاہیے وہ جہاں مرضی سے آئے ان پٹ اسٹریم جو ہے وہ یہ کلاس اپنے ایک اسٹیٹ ویریبل ایس میں سیو کر لیتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ان پٹ اسٹریم سے اب وہ کیریکٹر بائی کیریکٹر جو ہے ڈیٹا پڑے گی اور اس کو پھر کلاسیفائی کرے گی اور اسی کنسٹرکٹر میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ جو پہلا کیریکٹر ہے ایس ڈاٹ ریڈ کے ذریعے یہ ایس جو ہے یہ وہ ان پٹ اسٹریم ہے جو ہم نے سیو کی ہوئی ہے اور ریڈ اس کا ایک میتھڈ ہے جس کو ہم کال کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک کیریکٹر جو یعنی کہ جو پہلا کیریکٹر ہے وہ دے دو اس کو ہم اس نیکسٹ ویریبل لوکل میں ہم یعنی کہ اس کلاس کے ویریبل میں سیو کر رہے ہیں کیونکہ اس سے اب وہ کاروائی شروع ہو جائے گی جس کی بنا پہ ہم ٹوکن بائی ٹوکن ریکگنائز کرتے جائیں گے تو آئیے اب وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹوکنائزنگ والا معاملہ جو ہے یہ کیسے کریں گے پروگرامنگ وائز یہاں پہ اس کلاس کا جو میتھڈ ہے ٹوکن نیکسٹ ٹوکن میں نے یہاں پہ دکھایا ہے یہ میں کہتا چلوں کہ یہاں پہ اب وہ جو سپریشن ہوتی ہے جنرلی کہ آپ جو کلاس ہے اس کی ڈیفینیشن ڈاٹ ایچ میں رکھتے ہیں اور اس کے ڈاٹ سی پی پی میں اس کی امپلیمنٹیشن رکھتے ہیں وہ ڈیٹیلس فی الحال میں نے یہاں پہ پیش نہیں کی صرف اتنا کہتا چلوں کہ یہ جو میتھڈ ہے نیکسٹ ٹوکن یہ اسی کلاس کا ہے اور فی الحال میں نے اس کو سمجھے کہ کلاس کی ڈیفینیشن میں ہی ڈال دیا یہ کاروائی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ ان دو چیزوں کو سیپریٹ فائلز میں رکھیں اس میتھڈ کی جو کا جو سگنیچر ہے اس میں یہ کہ یہ ایک ٹوکن ٹائپ آبجیکٹ ریٹرن کرے گا میں نے فی الحال یہ ٹوکن جو ہے اس کی یہاں پہ ڈیفینیشن نہیں دکھائی میں اسیوم کر رہا ہوں کہ یہ میرے پاس اویلیبل ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب پہلے لیکچرز میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے تو یہ ٹوکن ایکچولی دو چیزوں سے بنتا ہے اس میں جو اسٹرنگ یا سب اسٹرنگ یا ورڈ جو ہے اس کی کیٹیگری یا اس کی سینٹیکٹک کیٹیگری آئیڈینٹیفائر ہے یا وہ کی ورڈ ہے یا وہ انٹیجر ہے یا وہ کیا ہے وہ چیز ہوتی ہے اور پھر وہ خود یعنی کہ وہ ورڈ اٹ سیلف کہ وہ آئیڈینٹیفائر ایکچولی ہے کیا وہ یاد ہے جو میں نے مثال دکھائی تھی ایکس ہے وائی الیون ہے یا میکس سائز ہے وہ ایکچولی ہے کیا یا اگر وہ کی ورڈ ہے تو وہ کون سا کی ورڈ ہے اس کی ایکچوئل ویلیو یہ تو یہ میتھڈ ریٹرن کرے گا البتہ یہ میتھڈ کرتا کیا ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ ویریبل کنسٹرکٹر جو ہے وہ پہلی دفعہ ڈیفائن کر چکا ہے تو سب سے پہلے یہ اپنا ایک اور میتھڈ کال کرتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ کیریکٹر لو اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ کیریکٹر ایک آئیڈینٹیفائر میں ہو سکتا ہے اب یہاں پہ فوری طور پہ ذہن میں آئیڈینٹیفائر کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ ذہن میں لائیے کہ آئیڈینٹیفائر کے اندر کیریکٹرز کی نیچر کیا ہوتی ہے وہ یہ کہ یا تو وہ لیٹرس ہوں گے اے تھرو زی یا انڈر اسکور بھی ہو سکتا ہے یا وہ ڈیجٹس ہوں گے تو اگر تو وہ ایسا ہے یعنی کہ وہ آئیڈینٹیفائر بنانے کے لائق ہے تو میں اف اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کے کہ یہ اگر سچ ثابت ہوتی ہے ریٹرن کرتا ہوں اور اب میں ایک اور میتھڈ اپنے کو کال کر رہا ہوں ریڈ آئی ڈی یعنی کہ ریڈ آئیڈینٹیفائر یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو ٹوکنائزنگ والا معاملہ ہے یہ اس میں کافی چیزیں انوالو ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اس کے فردر سب ٹاسک بنا لیں اور وہ اس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ ملٹی وے ایف ہے جس میں آپ کو بائی وے ایلس نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اگر پہلی ایف ٹرو ہو جاتی ہے تو یہیں سے میں ریٹرن کر جاتا ہوں ایلس والا معاملہ یا ایلس کی نوبت آتی ہی نہیں خیر اگر تو وہ کیریکٹر جو اس وقت میرے پاس موجود ہے وہ ایک آئیڈینٹیفائر کا حصہ ہو سکتا ہے تو میں اپنا method read I D call کرتا ہوں اور یہ مجھے پورا ایک ٹوکن بنا کے دے گا دیکھیے یہاں پہ میں نے ریٹرن ریڈ آئی ڈی کہا ہے اور اس فنکشن نیکسٹ ٹوکن کے حوالے سے جو چیز میں نے واپس بھیجنی ہے وہ ٹوکن ٹائپ ایک آبجیکٹ ہوگا تو یہ ریڈ آئی ڈی کی مکمل ذمہ داری ہے کہ وہ پورے کا پورا آئیڈینٹیفائر اٹھائے اس کا ٹوکن بنائے یہ ابھی آپ دیکھیں گے اور وہ ٹوکن جو ہے وہ یہاں سے ہم ریٹرن کر دیں گے آگے چلے تو نمبر اگر مجھے ملتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو نیکسٹ میرے پاس کیریکٹر ہے اس میں اگر کوئی ڈیجٹ ہے زیرو ون ٹو تھری سے لے کے نائن تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر ہے اب دیکھیے اگر آپ اس طرح سوچیں کہ ابھی میں نے پروگرام کو پڑھنا شروع کیا اور نیکسٹ کے اندر میرے پاس ایک پہلا کیریکٹر ہے اس فائل کا تو چانسز ہیں کہ وہ نمبر تو نہیں ہوگا کیونکہ اکثر کیسز میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پروگرامز جو ہیں وہ اگر وہ سی پلس پلس کا پروگرام ہے تو کلاس یا لو C L A S S سے شروع ہوگا خیر وہ ہے کہ بھئی پروگرام کا اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے یہاں پہ اب صورت حال یہ ہے کہ اگر تو مجھے کوئی کیریکٹر ملا تو میں آئی ڈی اٹھا لوں گا اگر مجھے کوئی نمبر ملتا ہے یعنی کہ زیرو سے لے کے نائن تک تو میں نمبر اٹھاؤں گا اگر مجھے اس نیکسٹ میں ڈبل کورس ملے جو کہ یہاں پہ میں نے اب دکھایا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ڈبل کورس کے بعد ایکچولی ایک اسٹرنگ آف کیریکٹرز آ رہے ہیں اور وہ میں ایز اے اسٹرنگ پڑھ کے اس کو ٹوکن بنا کے میں واپس بھیج دوں گا اچھا یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹوکن جو ہے چونکہ اس نے اس طرح کی کاروائی کرنی ہے تو اس نے اپنے کچھ سمجھ لیں ہیلپر فنکشنز کہہ لیں اس کی پرائیویٹ فنکشنز ہیں اس کلاس کی ان کو وہ کال کر رہا ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو لیکسر آبجیکٹ کو استعمال کرے گا یا جس کو ایک کی ضرورت ہے وہ ٹپکلی یہ ریڈ آئی ڈی والا معاملہ تو نہیں کرنا چاہتا اس کو تو اس سے سروکار ہے کہ یہ میری انپٹ اسٹریم ہے میں تمہیں کال کرتا ہوں مجھے اگلا ٹوکن دو وہ اگلا ٹوکن جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے یہ اب آپ نے دیکھ لی اب یہ ٹوکنز جو ہیں یہ ہم اصل میں ان پٹ اسٹریم سے نکال رہے ہیں ان کو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اور کلیکٹ کر کے ان کی ہم سنٹیکٹک کیٹیگری ایکچولی ڈٹرمن کرتے ہیں یہ ابھی میں نے اس طرح نہیں شو کیا کہ وہ ڈیٹیل پروگرامنگ کیا ہے لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیریکٹر بائی کیریکٹر پڑھ تو لوں گا لیکن جب ٹوکن میں نے بنانا ہے تو میں نے دو چیزیں کرنی ہیں ایک یہ کہ وہ ایکچولی ٹوکن ہے کیا وہ تو میں کلیکٹ کر لوں گا وہ تو کیریکٹر بائی کیریکٹر میں نے نکال لیا البتہ اس کی سنٹیکٹک کیٹیگری کیا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائر ہے وہ کیا ہے یہ بھی مجھے کرنا ہے فی الحال میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے فنکشنز لکھتی ہیں read I D read number read string کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نام میں اصل میں میں نے وہ سنٹیکٹک کیٹیگری جو ہے وہ ڈال دی ہے یعنی کہ ریڈ آئی ڈی جو ہے وہ سمجھ گئی یا اس میں جب گئے تو ہم یہ اسیوم اب کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اصل میں ایک آئیڈینٹیفائر ہے اگر ہم ریڈ نمبر میں چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے ریڈ اسٹرنگ میں گئے تو اس کا مطلب ہمارے پاس اسٹرنگ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو اگر کی ورڈ مل جائے تو پھر کیا کیا جائے وہ ابھی میں تھوڑی دیر میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن یہاں پہ ذہن نشین رہے کہ یہ جو ٹوکن چیز ہے اس کے دو حصے ہیں اور وہ دونوں حصے جو ہیں ہم اس نیکسٹ ٹوکن جو ہماری فنکشن ہے اس میں ہم ڈٹرمن کرتے ہیں اور ان حصوں کو جوڑ کے ایک آبجیکٹ ٹوکن بنا کے ہم ریٹرن کرتے ہیں جو کہ جس نے لیکسر آبجیکٹ بنایا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے اب آئیے ان جو میتھڈ ہیں ریڈ آئی ڈی ان کو بھی ذرا دیکھ لیں پروگرامنگ وائز کہ یہ کیسے کام کریں گے ریڈ آئی ڈی اب دیکھیے اس کی ذمہ داری ہے کہ تم نے مجھے پورا ٹوکن دینا ہے کیونکہ میں نے ایونچولی وہ ریٹرن کرنا ہے اس میں میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے میں ایک local variable string I D بنا رہا ہوں جس کو میں انیشلائز کر رہا ہوں ایم ٹی اسٹرنگ سے آپ کو یاد ہے کہ اسٹرنگ جو ہے یہ سی پلس پلس کا ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے ڈیٹا ٹائپ سمجھ لیں جو کہ پہلے سے امپلیمنٹڈ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کئی میتھڈز ہیں جو کہ اسٹرنگ مینوپولیشن کے حوالے سے بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ اب یہ اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد میں ایک وائل لوپ میں چلا گیا وہ کیوں کیونکہ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ آئیڈینٹیفائر جو ہوتا ہے وہ ایک کیریکٹر کا نہیں ہوتا ہو بھی سکتا ہے لیکن ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر لیٹرز اور ڈیجٹس ہو سکتے ہیں اب کتنے ہو سکتے ہیں یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے بعض پروگرامنگ لینگویجز ریسٹرکٹ بھی کر دیتی ہیں کہ آئیڈینٹیفائر جو ہیں وہ لیٹ سے اکتیس کیریکٹر سے زیادہ نہیں ہو سکتے یا اگر آپ جاوا کی جانب جائیں تو وہاں پہ بھی لمیٹیشن ہے تو صحیح لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ بھائی اکتیس صرف ہوں گے کچھ لینگویجز ایسی تھیں جن میں یہ لمیٹیشن ہوتی تھی تو اس حوالے سے میں یہ لوپ جو ہے یہ اکتیس دفعہ یا بتیس دفعہ نہیں چلاؤں گا اب میں ایک وائل لوپ چلا رہا ہوں جو کہ چلتا جائے گا دیکھیے اس کی کنڈیشن یہ کہہ رہی ہے کہ as long as the condition is true جو کہ ٹرو ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ٹرو ہے تو تم چلتے رہو چل کے کیا کرو اب وہ جو نیکسٹ کیریکٹر ہے وہ میں نے دیکھ کے اوپر ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے ریڈ آئی ڈی کے اندر جانا ہے یہاں پہ اب میں دوبارہ ایک کیریکٹر لیتا ہوں اس کو میں چیک کرتا ہوں کہ وہ کیا ایک آئیڈینٹیفائر کا حصہ بن سکتا ہے کہ نہیں اگر وہ بن سکتا ہے تو پھر دیکھیے میں کیا کروں گا وہ تو ابھی بعد میں میں آئے گی نے ایکچولی اس کی کنڈیشن یہاں پہ فالس لگا دی کہ اگر یہ آئیڈینٹیفائر کیریکٹر نہیں ہو سکتا فار ایگزامپل ایک پرنتھسیز آ گئی پلس سائن آ گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ پلس سائن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائر کا حصہ نہیں ہو سکتا جس کی بنا پہ یہ جو آئی ڈی کیریکٹر فنکشن ہے یہ فالس ریٹرن کرے گی یہ میں اسیوم کر رہا ہوں کہ وہ یہی کرے گی تو اس صورت میں میں کیا کرتا ہوں کہ اب تک جو میں نے اس آئی ڈی اسٹرنگ میں ڈیٹا اسٹور کیا تھا اس کو میں اس ٹوکن کلاس کے کنسٹرکٹر کو بھجواتا ہوں اور دیکھیے اس کو میں دو چیزیں بھجوا رہا ہوں پہلی چیز ہے ٹی آئی ڈی اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ٹی آئی ڈی میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے لیکن اصل میں یہ ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ سمجھ رہے ہیں جس کو ڈیفائن سے یا وہ کانسٹ کے ذریعے ہم نے یا انومریٹڈ ٹائپ استعمال کر کے ڈیفائن کیا ہے کہیں اور جو کہ فی الحال میں آپ کو دکھا نہیں رہا اور اس کے ساتھ میں نے یہ اسٹرنگ جو ہے اس کنسٹرکٹر کو بھجوایا کہ مجھے تم اب ایک ٹوکن آبجیکٹ بنا کے دو اور وہ ٹوکن آبجیکٹ میں یہاں پہ ریٹرن کر رہا ہوں یہ کنڈیشن آپ دیکھتے چلیے کہ اگر جو کرنٹ کیریکٹر میں نے پڑھا ہے اگر وہ ایک آئیڈینٹیفائر کا حصہ نہیں ہو سکتا تو تب یہ اف فالس ہے اور میں یہاں پہ ریٹرن کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک تفصیل یہاں پہ لکھنی میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے یاد رہے کہ وہ جو نیکسٹ کیریکٹر ہم نے پڑھا تھا وہ بھی اصل میں ہمیں اس آئی ڈی میں ڈالنا چاہیے جو کہ میں نے فی الحال یہاں پہ نہیں دکھایا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آئیڈینٹیفائر میں وہ کیریکٹر بھی شامل ہوگا خیر وہ تفصیل کی بات اور اب آگے چلیے کہ اگر وہ کیریکٹر جو میں نے کرنٹلی پڑھا ہے اگر وہ ایک آئی ڈی آئیڈینٹیفائر یا ویریبل نیم کا حصہ ہو سکتا ہے تو میں آئی ڈی کے اندر اس کرنٹ کیریکٹر کو ایڈ کر دیتا ہوں یہ پلس جو ہے یہ اسٹرنگ کنکیٹنیشن آپریٹر ہے یاد وہ آپریٹر اوور لوڈنگ والی بات ہے اب یہاں پہ آئی ڈی اگر آپ دیکھیں وہ تو ایک اسٹرنگ ہے اور دائیں جانب اور لیفٹ سائڈ پہ اسائنمنٹ کے وہ اسٹرنگ ہے رائٹ سائڈ پہ اسٹرنگ پلس اور یہ دیکھیے میں اسٹرنگ سی کہہ رہا ہوں اصل میں یہاں پہ وہ اسٹرنگ کا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے کہ ایک کیریکٹر لو یاد رہے کیریکٹر سنگل کیریکٹر اور اسٹرنگ جو جنرلی ہے وہ ملٹیپل کیریکٹر ہوتا ہے کیونکہ سی کے حوالے سے جنرلی اس میں ایک وہ نل کیریکٹر جو ہے آخر میں ایز اے اسٹرنگ ٹرمینیٹر آپ اسٹور کرتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح ہم ایک آپریٹر کو اوور لوڈ کر کے ایک انتہائی کنسائز طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرنٹ میرا آئیڈینٹیفائر اب تک بن چکا ہے اس میں اس کرنٹ کیریکٹر کو لے کے اس کا اسٹرنگ بنا کے ان دو اسٹرنگس کو کنکیٹنیٹ کر دو اور جو نیا اسٹرنگ بنتا ہے اس کو اب اس آئی ڈی میں سیو کر لو یہ وہ فنکشن ہے جو کہ ایک آئیڈینٹیفائر کو پک کرے گی اب یہ جو لفظ اینڈ ہاک تھا میرا خیال ہے اس کی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے جو کاروائی کرنی ہے کہ ایک ورڈ کو کیسے ایکسٹریکٹ کریں گے اور اس سے کیسے ٹوکن بنائیں گے یہ اب آپ نے پروگرامنگ میں ایک لحاظ سے خود انکوڈ کر دیا یہاں پہ کوئی اٹامیٹا یا اس طرح کا کوئی ٹرک آپ نے استعمال نہیں کیا وہ اب بعد میں ہم کریں گے بائی دا وے یہ ضرور ہے کہ ہم سارا کام جو ہے اس طرح ڈیٹیل میں ہاتھ سے پروگرامنگ کر کے نہیں کریں گے ہم آٹومیٹڈ ٹولز استعمال کریں گے لیکن فی الحال کہ اگر آپ کو اسکینر خود بنانا پڑے تو وہ کیسے کرتے ہیں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے یہ ریڈ آئی ڈی جو ہے اس نے یہ آئی ڈی کیریکٹر فنکشن کو بھی کال کیا تھا اس کی بھی تفصیل دیکھ لیجئے یہ ایک بولین فنکشن ہے جس کو ہم ایک کیریکٹر بھجواتے ہیں اور وہ یہ کرتی ہے کہ اگر یہ جو کیریکٹر ہے وہ ایک الفابیٹ ہے یہ جو از الفا فنکشن ہے یہ آپ کو بلٹ ان مل جائے گی سی میں یا سی رن ٹائم لائبریری میں کہ اس کو اگر آپ ایک کیریکٹر بھیجیں تو وہ یہ چیک کرتی ہے کہ کیا یہ الفابیٹک کیریکٹر ہے یعنی کہ اے تھرو زی کیپٹل یا لوور کیس ہے اگر تو ہے تو یہ ریٹرن ٹرو کرے گی اور آپ بھی پھر یہاں پہ ریٹرن ٹرو کر دیں اگر وہ کیریکٹر الفابیٹ کا نہیں ہے اور وہ کوئی ڈیجٹ ہے یعنی کہ زیرو تھرو نائن ہے تو یہ جو اس ڈیجٹ فنکشن ہے یہ بھی بلٹن ہے یہ ریٹرن کرے گی ٹرو اور اس کیس میں آپ بھی ٹرو ریٹرن کر دیں گے اگر وہ نہ تو الفابیٹ ہے نہ وہ ڈیجٹ ہے تو پھر آئیڈینٹیفائر کے حوالے سے یاد رہی یہ فنکشن ہم کب کال کرتے ہیں کہ ایک گیون کیریکٹر جو ہم نے ان پٹ سے پڑھا ہے کیا وہ آئیڈینٹیفائر کا حصہ ہو سکتا ہے کہ نہیں تو کیریکٹر کو پہلے ایز این الفابیٹ چیک کیا پھر ایز اے ڈیجٹ چیک کیا اگر یہ دونوں نہیں تو اس کو ہم ایز این انڈر اسکور بھی چیک کر رہے ہیں کہ جنرلی لینگویجز میں انڈر اسکور کیریکٹر جو ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائرز میں استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ یہ ہے تو یہاں پہ ریٹرن ٹرو اگر یہ تینوں نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو کیریکٹر کرنٹلی ہمارے پاس ہے یا اسکینر کے پاس ہے وہ ایک آئیڈینٹیفائر کا حصہ نہیں ہو سکتا تو ہم نے ریٹرن فالس کر دیا جہاں تک اس فنکشن کا تعلق ہے اب یہ کاروائی میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں تک آئیڈینٹیفائر ہے اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یعنی کہ اس کو ان پٹ سے کیسے ہم نکالتے ہیں اور چونکہ ہم اس کو ایک بڑے خاص طریقے سے پک کرتے ہیں یہ کیریکٹر بائی کیریکٹر ہر کیریکٹر کی کیٹیگری چیک کر کے تو آئیڈینٹیفائر ہم کلاسیفائی کر پاتے ہیں جس سے وہ آئیڈینٹیفائی ٹوکن بنا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے میں نے دکھایا ہے کہ یہ ریڈ نمبر جو ہے یہ اب کیسے کام کرے گی وہ بھی صاف ظاہر ہے کہ نم ویریبل جو ہے اس میں میں اب یہ جو اسٹرنگ ہے اس میں میں جو کرنٹ کیریکٹر مجھے ان پٹ سے مل رہے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ اف اسٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ کو دکھایا ہے کہ اگر مجھے یہ جو نیکسٹ یہاں پہ دیکھیے میں نے وہ نیکسٹ کیریکٹر کو ہی اب استعمال کر لیا ویریبل کو کہ اگر مجھے نمبر ہی ملتے جائیں یعنی کہ ڈیجٹس ملتے جائیں تو میں ان کو نم پلس نم نم پلس اسٹرنگ نیکسٹ کے ذریعے ایکومولیٹ کروں گا ورنہ اگر وہ نمبر نہیں ہے فرض کریں نمبر کے بعد کوئی پلس سائن آ گیا یا ڈویژن سمبل آ گیا یا کچھ اور آ گیا تو اس کیس میں یہ از نمبر فنکشن جو ہے یہ فالس ریٹرن کرے گی اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ میں یہ ٹوکن بنا کے ٹی نم یہ اب اس کی کیٹیگری ہے جس کے لیے میں ایک ویریبل کہہ لیں ایکچولی یہ کانسٹنٹ ہے وہ میں استعمال کر رہا ہوں سمجھیے یہاں پہ میں نے نمبرز استعمال کر لیے کہ بھئی اگر آئیڈینٹیفائر ہے تو ٹوکن کی جو ٹائپ ہے وہ ون ہوگی اور اس کی جو ویلیو دیکھیے یہ نم جو ہے یہ اس کی ایکچوئل ویلیو ہے یعنی کہ وہ اسٹرنگ جو نمبر بنتا ہے وہ ایکچولی ہے کیا یہ پھر میں ٹوکن آبجیکٹ بنا کے ریٹرن کر دیتا ہوں جو کہ ایونچولی جو اس کا کالر ہے یاد رہے یہ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ کمپائلر تو موسٹ لائکلی کال نہیں کر رہا یہ ایکچولی وہ جو لیکسر کلاس ہے اس کا یہ میتھڈ ہے اور اس کا وہ جو نیکسٹ ٹوکن میتھڈ ہے وہ اس کو کال کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیے وہ مکمل ٹوکن جو ہے میں ریٹرن کر دوں گا ریڈ اسٹرنگ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیسے کام کرے گی اسی طرح ریڈ فلوٹ اگر آپ سوچیں کہ وہ کیسے کام کرے گی کہ ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر جو ہے ہے وہ کیسے بنتا ٹپکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیجٹس ہوتی ہیں پھر چانس ہے کہ ایک ڈیسیمل پوائنٹ آ جائے یہ وہ ڈسٹنکشن ہے ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کی اور ایک انٹیجر کے درمیان تمیز کرنے والی بات کہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس جو ہیں اس میں آپ جنرلی ایک ڈیسیمل پوائنٹ ڈال دیتے ہیں ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد ڈیجٹس ہو سکتی ہیں اب اس کو انٹرنلی کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ وے آپ دوسرے کورسز میں کور کر چکے ہیں یاد ہے کہ اس کی بائنری ریپرزینٹیشن ایکچولی مختلف ہوتی ہے انٹرجر جو ہے اس میں آپ ایک سائن بیٹ اور پھر باقی میگنیچیوڈ ہوتا ہے لیکن فلوٹنگ پوائنٹ کے نمبر کے حوالے سے آپ کے پاس ایکسپوننٹ ایکسپوننٹ کا سائن پھر اس کا وہ جو میگنیچیوڈ پارٹ ہے مینتسا پارٹ ہے اور اس کا سائن یہ آپ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ اسٹور کرتے ہیں یہاں پہ البتہ ہم اس کی انٹرنل اسٹوریج کی بات تو نہیں کر رہے ہم اس کو ان پٹ سے اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو میں اگر آپ کو ایک پروگرام دکھاؤں ویسے ہی کاغذ پہ دکھاؤں اور آپ کو کہوں کہ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے مجھے بتاؤ یہ انٹرجر ہے کہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے تو آپ کیسے کریں گے آپ یہی کرتے ہیں کہ کیریکٹر بائی کیریکٹر اس کو دیکھیں گے اگر آپ کو ڈیسیمل پوائنٹ نظر آ گیا تو آپ نے کہا کہ یہ تو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے اب ذرا کی ورڈ کا معاملہ بھی دیکھ لیجیے کہ کی ورڈ کیسے کریں گے یہ ایڈ ہاک لیکسیکل اینالائزر کے حوالے سے اس کے لیے بھی ایک بڑا سمپل سا ٹرک ہے وہ ایسے کہ آپ نے جتنے کی ورڈز اپنی لینگویج میں رکھے ہیں جیسے سی پلس پلس ہے اس کے کی ورڈز کو آپ کو پتا ہے while if new wide int اس طرح کے یہ جو الفاظ ہیں یہ اس لینگویج کے حصے ہیں یا اس کے وہ اسپیشل ورڈس ہیں جو کہ آپ خود ویریبل نیمس کے طور پہ یا فنکشن نیمس کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے یہ اسپیشل ہیں اب کیا یہ جاتا ہے کہ یہ جو کی ورڈس ہیں ان کو ایز اے اسٹرنگ لے کے آپ ان کا مے بی ایک ہیش ٹیبل بنا لیں یا ایک بائنری سرچ ٹری میں ان کو اسٹور کر دیں یہ جو ریڈ آئی ڈی فنکشن تھی اس نے دیکھا کیا تھا اس نے اصل میں ایک ویریبل ایک آئیڈینٹیفائر کو اٹھایا تھا اس میں اگر دیکھا جائے تو پتا نہیں چلتا کہ کیا وہ جو آئیڈینٹیفائر اٹھایا کہیں وہ وائل تو نہیں ہے یعنی کہ W H I L E اب اگر میں آپ کو ایک سمپل سی پرابلم دوں میں نے ایک بی ایس ٹی بنا لیا یاد ہے بی ایس ٹی ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر میں کور کیا تھا اگر میں اس کا ایک بی ایس ٹی بنا لوں جس میں وائل جو ہے ایز اے اسٹرنگ میں نے اسٹور کیا ہے یعنی کہ بی ایس ٹی جو ہے وہ اسٹرنگ سے بنا ہوا ہے اور یاد ہے بی ایس ٹی کی کیا خاص بات ہوتی ہے یعنی کہ وہ سورٹڈ آرڈر میں وہ چیزیں اسٹور کرتا ہے اگر آپ اس کو ان آرڈر ریورس کریں تو آپ کو سارا ڈیٹا سورٹڈ آرڈر میں مل جاتا ہے اب آپ یہ کریں کہ جو ٹوکن یا جو ورڈ آپ نے ان پٹ سے لیا ہے اس کو لے کے اس کا ایکچوئل جو اسٹرنگ ہے وہ بی ایس ٹی کی سرچ روٹین کو بھجوائیں اگر وہ سرچ روٹین کہتی ہے ہاں مجھے مل گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز آپ نے ان پٹ سے جو سب اسٹرنگ آپ نے ان پٹ سے اٹھایا ہے وہ اصل میں ایک اسپیشل کی ورڈ ہے یعنی کہ اگر وہ آپ نے وائل اٹھایا تھا اور وائل آپ کو بی ایس ٹی میں مل گیا جو کہ بی ایس ٹی اب آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایکچولی ایک کی ورڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ورڈ جو سب اسٹرنگ ان پٹ سے آپ نے ایکسٹریکٹ کیا وہ اصل میں ایک کی ورڈ ہے اس صورت میں کیا ہوگا اصل میں نیکسٹ ٹوکن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کو تھوڑی سی اور کاروائی اس طرح کرنی پڑے گی کہ آئی ڈی سے جو اس کو آئیڈینٹیفائر ملا ہے اس کا ابھی فوری ٹوکن نہ بنائے اس کے اوپر یہ کاروائی بھی کر لے کہ کیا وہ کوئی کی ورڈ تو نہیں ہے اگر وہ کی ورڈ ہے اور وہ کیسے پتا چلائے گا کہ وہ بی ایس ٹی جو ہے اس کو سرچ کر لے بائی دا وے آپ ہیش ٹیبل بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنے جتنے کی ورڈز ہیں ان کو ایک ہیش ٹیبل میں ڈال دیں اور اس کی جو سرچ روٹین ہے ہیش ٹیبل کی سرچ روٹین اس کو اپنا اسٹرنگ بھجوائیں اگر وہ ہیش ٹیبل میں مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کی ورڈ ہے اگر وہ نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کی ورڈ نہیں ہے اب یہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سنٹیکٹک کیٹیگری بھی ایکسٹریکٹ کرنی ہے صرف اس اس ورڈ کو یا اس سبسٹرنگ کو ہم نے نہیں نکالنا یہ تو باتیں ہیں کہ ہم ایک لیکسیکل اینالائزر کو اگر ہاتھ سے بنانا چاہیں تو کیسے بناتے ہیں لیکن اگر آپ سوچیں کہ پروگرامز جو ہیں آپ جو لکھتے ہیں وہ اس میں کامنٹس بھی ہوتی ہیں اس میں بے تحاشا چیزیں ہوتی ہیں تو اگر میں ایک فل فلیج لیکسر اسکینر بنانے لگ پڑوں لگ رہا ہے کہ مجھے اس طرح کی کافی پروگرامنگ کرنی پڑے گی ہاں اتنا ہے کہ اتنی زیادہ پروگرامنگ نہیں کہ آپ مینج نہ کر سکیں بالکل آپ کر سکتے ہیں یہ اکثر لوگ ہاتھ سے بھی اسکینرس بناتے ہیں کوئی ایسا یہ راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے لیکن کچھ پرابلمس ہیں جو کہ کوڈنگ کے دوران ان کا آپ کو لحاظ رکھنا پڑے گا بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ان پرابلمس کو ہم پروگرامنگ وائز تو ایکچولی اوائڈ نہیں کریں گے ہم ایکچولی آٹومیٹڈ ٹولس کی جانب چلے جائیں گے لیکن لگے ہاتھوں جو پرابلمس ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیں کیونکہ چانسز ہیں کہ بعض کیسز میں آپ یہ جو اسکینرز ہیں یہ ہاتھ سے ہی بنائیں ان پرابلمس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیجیے we do not know what kind of token we are going to read from seeing the first character یہاں پہ ذرا یہ سوچئے کہ آپ نے ایک لیٹر ڈبلیو پڑھا ان پٹ سے اب ڈبلیو کا کیا مطلب ہے کیا وہ ویریبل کا اسٹارٹ ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کیا وہ کی ورڈ کا اسٹارٹ ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے وہ وائل بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اگر ایک ڈیجٹ آپ نے پڑھا زیرو یا ٹو کیا اس کو دیکھتے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹیجر ہے یا یہ کہ آپ پڑھتے جائیں اور اگر آپ کو ڈیسیمل پوائنٹ مل گیا تو اس کا مطلب ہے اوہو یہ تو انٹیجر نہیں یہ تو ایکچولی فلوٹ پوائنٹ نمبر ہے یعنی کہ پہلا کیریکٹر یا ایک ہی کیریکٹر دیکھ کے آپ اصل میں ڈسائڈ نہیں کر سکتے اور یاد ہے میں نے وہ جو لک ہیڈ والی بات کی تھی اصل میں آپ کو اگلا کیریکٹر دیکھ دیکھ کے آلموسٹ جیسے پھونک پھونک کے آپ قدم رکھتے ہیں کہ یہ اگلا کیریکٹر کیا ہے یہ اگلا کیریکٹر کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر فائنلی آپ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ کیا آپ کو آئیڈینٹیفائی مل گیا یا انٹرجر یا فلوٹنگ پوائنٹ یا اسٹرنگ اس طرح آپ وہ فیصلہ کرتے ہیں جو میں نے بات یہاں پہ اب وہی دہرائی ہے ٹوکن بگینٹیفائر کیونکہ اسی طرح یہ دوسری مثال دیکھیے آپ اسائنمنٹ یا اس سینس میں نہ سوچے آپ ان پٹ پڑھ رہے ہیں اس میں ایک کیریکٹر آ گیا آپ کے پاس equal sign is it single جس کا جنرلی مطلب اسائنمنٹ ہوتا ہے یا کہ وہ ڈبل اکول یعنی کہ وہ جو بولین جو سی پلس پلس ہے اس میں بولین اکوالٹی کے لیے یہ چیز استعمال کی جاتی ہے اب ان پرابلمس کا حل کیا ہے خیر وہ ہم ڈسکس تو کر سکتے ہیں لیکن جو اس کورس کے یا جو کمپائلر رائٹنگ کے حوالے سے اپروچ ہے وہ اب میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کی ہے ایک نیا پرنسپل ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ یہ we need a more principled approach وہ یہ کہ یوز لیکسیکل اور lexer generator that generates efficient tokenizers automatically یہ ذرا دو تین چیزیں اس پہ غور کر لیجیے ایک تو پرنسپلڈ اپروچ ہے یعنی کہ پرابلمس کو ہم حل کریں گے لیکن ایک بڑے فارمل طریقے سے اور ہم اصل میں یہ جو لیکسیکل اینالائزرس ہیں ان کو آٹومیٹکلی جنریٹ کریں گے یہ آٹومیٹک جنریشن کا کیا معاملہ ہے اصل میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک اسپیسیفیکیشن بنائیں گے جو کہ کسی بھی لینگویج کی جو ٹوکنز ہیں اس کی سنٹیکٹک کیٹیگریز اور وہ کیا ہیں ان کو ہم ڈیفائن کریں گے اور وہ ڈیفینیشن ہم ایک ٹول کو دیں گے جو ہمارے لیے اصل میں ایک ایک ٹوکنائزر مکمل طور پہ بنا دے گا اب وہ کیسے وہ بناتا ہے یہ بائی دا وے ہم ایکچولی بنائیں گے خود بھی ڈسکس بھی کریں گے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اور ایونچلی ایک ٹول ہم خود استعمال بھی کریں گے آج کے لیکچر کا چونکہ وقت اب ختم ہوا چلتا ہے تو یہ تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ صرف اگلی دفعہ نہیں بلکہ اگلے چند لیکچرز میں کور کریں گے میری تجویز یہ کہ آپ جو ہم نے ایڈ ہاک جو لیکچر بنایا تھا اس کا کوڈ ذرا دیکھ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کی جو بقیہ فنکشنز آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ کیسے کام کریں گی اس کا کوڈ آپ بے شک امپلیمنٹ کر کے بھی دیکھ لیجئے ہم یہ گفتگو فارمل جو پرنسپلڈ اپروچ کی گفتگو ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سٹارٹ کریں گے تب تک خدا حافظ